اور کھلی بات ہے کہ ہم نے تمہیں زمین میں رہنے کی جگہ دی اور اس میں تمہارے لیے روزی کے اسباب پیدا کیے پھر بھی تم لوگ شکر کم ہی ادا کرتے ہو